ہم کون ہیں میں آسمان کو روشن کرتا ہوں اور اپنی آنکھیں چمکائیں ہم ہیں ستارے جب میں روتے ہوئے گرتا ہوں زمین ہنسنے لگتی ہے ایک جالی پر جو انسان نے نہیں بنایا چمیلی کے پھول کھلتے ہیں ہم ہیں بارش میں کبھی کبھی گول ہوں اور بنیادی طور پر سفید دن کی روشنی میں میں دھندلا جاتا ہوں لیکن رات میں میں طاقتور ہوں اور میں چمکدار ہوں ہم ہیں چاند میں خاموشی سے ہوا میں اٹھتا ہوں میں ہوا میں تیرتا ہوں اونچا اور سفید اور ساکن کبھی کبھی میں کالا ہو جاتا ہوں اور پھر مجھے بھاری پن محسوس ہوتا ہے میں گڑ گڑاتا ہوں اور گرجتا ہوں اور میں واپس نیچے ڈوب جاتا ہوں ہم ہیں بادل یہ رنگین کمان پہنچ سے دور بہت اونچائی پر ہے ہم ہیں رینبو زندہ چیزوں کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اور مجھے بھی زندہ چیزوں کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور مجھے بھی زندہ چیزوں کو پانی کی ضرورت ہے لیکن مجھے نہیں اگر تم مجھے پانی دو گے تو میں مر جاؤں گا ہم ہیں آگ ایک خوبصورت چوڑی چھت ہے میرے سر سے اونچا لیکن جب میں قریب آتا ہوں یہ دور ہو جاتی ہے ہم ہیں آسمان اس کے بغیر بارش نہیں برسے گی اس کے بغیر فصلیں اونچی نہیں ہوں گی اس کے بغیر زمین کبھی نہیں سدھرے گی اس کے بغیر نیند کبھی ختم نہیں ہوتی ہم ہیں سورج گھومنا اور دوڑنا یہ اچھلتا اور کھیلتا ہے اور ایک سوراخ دیکھ کر یہ اچھلتا ہے ٹانگوں کے بغیر یہ گھومتا ہے ہاتھوں کے بغیر چھوتا ہے جسم کے بغیر یہ کھیلتا ہے زندگی کے بغیر یہ ایک جگہ میں داخل ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے ہم ہین ہوا وہ اس غریب آدمی کا بستر کوئی بھی اسے صبح نہیں لپیٹے گا ہم ہین زمین ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں کبھی آرام نہیں کرتے لاکھوں مصروف زندگیوں کو اپنے وسیع پیٹ میں تھامے ہوئے ہے میں کسی بھی بھاری چیز کو جلدی گھونٹ لیتا ہوں سوائے لکڑی کی چیزوں کے جسے میں نہیں کھاتا ہم ہیں سمندر